اب ہمیں کہاں جانا ہے نائمہ نے ایک نئے سفر کی تمہید باندھتے ہوئے سوال کیا ہم اپنے سفر کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم بنی اسرائیل اور فرعون اور ان کے پیغمبر حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں جائیں گے اچھا تو کیا میں موسا علیہ السلام سے ملوں گی نائمہ جس نے ساری زندگی کسی پیغمبر کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا حضرت موسا علیہ السلام کا نام سن کر کسی قدر پر جوش انداز میں کہا اس کا ایک بڑا سبب شاید یہ تھا کہ اس کے نانا بچپن سے اسے حضرت موسا اور فرون کی کہانی سنایا کرتے تھے نہیں تم ملو گی تو کسی سے نہیں البتہ انہیں دیکھ اور سن ضرور لوگی بالکل ایسے ہی جیسے پچھلے پیغمبروں کو دیکھا ہے یہ بھی کوئی کم اعزاز کی بات نہیں ہاں جنت وہ جگہ ہے جہاں تم ہر نبی اور رسول سے مل سکو گی مگر تم تو جنت اور جہنم کو مانتی ہی نہیں بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتی اثر نے ہنستے ہوئے نائمہ سے پوچھا نائمہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولی اب میں خدا کو ماننے لگی ہوں اسے ماننا کافی نہیں ہے اس کا بندہ بننا بھی ضروری ہے مگر بندگی کھیل نہیں ہے بندگی زندگی کا سودا ہے بن دیکھے کا سودا اس میں مال دیکھے بغیر نقد قیمت دینا پڑتی ہے اور سودا ادھار ہوتا ہے تم یہ کر سکتی ہو کر لوں گی اب تو ضرور کروں گی سوچ لو تمہارا امتحان بہت سخت لیا جا سکتا ہے اس لیے کہ آدھی حقیقت تم نے روحانی آنکھوں سے دیکھ لی ہے نائما اس کی بات کے جواب میں خاموش رہی اس نے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے اور اس کا چہرہ تمتما تما رہا تھا اس کے ارادے الفاظ کے قالم میں تو نہیں ڈھلے تھے مگر چہرے کے آئینے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں کیا آگ لگ چکی ہے اثر اسے تولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا میرا خیال ہے تم یہ سودا کر لو گی کیونکہ تم صاحب کردار ہو صاحب کردار لوگ تو عقل کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ سودا کر لیتے ہیں اور بے کردار لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتے مجھے امید ہے تم یہ کر لو گی گرچہ تمہاری آزمائش بہت سخت ہوگی کچھ دیر خاموشی رہی پھر نائمہ کو کچھ خیال آیا تو وہ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی تم نے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے مگر میرا دوسرا سوال ابھی باقی ہے اثر دھیرے سے مسکرایا اور بولا ہاں تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ خدا محرومیوں کو جنم کیوں دیتا ہے اور کیوں نیک لوگوں کے ساتھ وہ برا ہونے دیتا ہے اور بروں کے ساتھ بھلائی ہونے دیتا ہے بالکل یہی سوال تھا میرا تمہارے اس سوال کا جواب بھی بنی اسرائیل اور حضرت موسا کے زمانے میں موجود ہے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں پہلے تمہارے سوال کا جواب لیں گے اور پھر اس خدائی سزا و جزا کو دیکھیں گے جس کے آثار ہی نہیں بلکہ جس کا زندہ ثبوت بن کر ایک قوم تمہارے زمانے تک موجود ہے چلو میں تمہیں اس سفر کے آغاز پر اب خدا کے ایک برگزیدہ بندے سے ملواتا ہوں یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھام لیا ایک دفعہ پھر وہی ماہ و سال اور صدیوں کا سفر چند قدموں میں طے ہو گیا منظر ذرا ٹھہرا تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ دونوں دور تک پھیلے ایک دریا کے کنارے پہنچ چکے ہیں نائمہ نے اثر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے یہ دریائے نیل ہے اثر نے جواب دیا اور پھر ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا دیکھو وہاں سے دریا کا ایک اور دھارا بہتا ہوا آ رہا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ یہ دونوں دھارے مل کر ایک ہو جاتے ہیں نئی جو دریا کی صرف ایک سمت دیکھ رہی تھی اثر کے توجہ دلانے پر دوسری طرف بھی دیکھا ایک بہت بڑا دریا تھا اصل دریا کے اندر ایک اور سمت سے دریا بہتا چلا آ رہا تھا اور اس میں آ کر گر رہا تھا اس دریا کے کنارے ایک دو کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں کشتی والے زور زور سے آواز لگا کر یہاں آنے والے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کشتی کن مقامات سے گزرے گی جسے ان جگہوں تک جانا ہوتا وہ ان کی کشتی میں آ کر بیٹھ جاتا کشتی ابھی کافی خالی تھی لوگ بھی یہاں کم ہی تھے نائمہ ارد گرد کا جائزہ لے کر فارغ ہوئی تو اصن نے کہا موسا علیہ السلام تھوڑی ہی دیر میں یہاں آنے والے ہیں اس دوران میں میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے دوسرے سوال کے جواب میں ہم یہاں کیوں آئے ہیں یہ دور فرون کا ہے وہ مصر کا انتہائی طاقتور اور جابر حکمران ہے تم مصر کو اپنے زمانے کی کوئی سپر پاور سمجھنا نہ فرون کو کسی سپر پاور کا سربراہ اس کا کسی سے کوئی موازنہ ہی نہیں یہ اتنا طاقتور حکمران ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہم جس زمانے میں یہاں آئے ہیں یہ وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے مصر کے باسیوں پر کرم کرتے ہوئے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسا علیہ السلام کو رسول بنا کر یہاں بھیجا ہے یہ ان کی بیست کا ابتدائی زمانہ ہے انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے جسے اس نے رد کر دیا ہے موسا علیہ السلام نے اس سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد ہیں نا نائمہ نے اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہاں یہ موسا علیہ السلام کی قوم ہے جبکہ فرعون کا تعلق قبطیوں سے ہے جو یہاں کا اکثریتی گروہ ہے بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آئے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مصر کے حکمراں بن گئے تھے رفتہ رفتہ ان کی تعداد اتنی بڑی کہ وہ خود ایک بڑی قوم بن گئے جس کے بعد قبطیوں نے ان سے اندیشہ محسوس کیا اور پوری قوم کو غلام بنا لیا ہے وہ ان سے محنت مزدوری کراتے ہیں اور انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے ہیں اور کوئی نہیں جو اس ظلم کو روکے اثر ایک لمحے کو خاموش ہوا پھر ایک اداسی مسکراہٹ کے درمیان بولا تمہیں نہیں معلوم نائمہ کہ تم کہاں کھڑی ہو کچھ عرصے پہلے فرعون یہ حکم جاری کر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے صرف نومولود بچیوں کو زندہ چھوڑا جاتا ہے ایسا ہی حکم موسا علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دیا گیا تھا تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے اور تمہیں کتنے آسان اور عدل و انصاف کے دور میں پیدا کیا ہے تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم اس وقت لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی اور کسی طاقتور پناہ میں نہیں ہوتی تو تمہاری جیسی حسین لڑکی کو کوئی بھی زبردستی پکڑ کر اپنی لانڈی بنا لیتا پھر عمر بھر تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچا جاتا اور تمہارا مقدر یہی ہوتا کہ تم ایک لانڈی بن کر اپنے آقاؤں کو خوش کرتی رہو تو کیا ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے ہاں جب جب لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی تو نتیجتاً شیاطین انسانوں پر مسلط ہوتے رہے ہیں جس کے نتیجے میں ظلم و جبر کی ختم نہ ہونے والی سیاہ رات وجود میں آ جاتی ہے نیما ایک جھرجھری لے کر رہ گئی اثر نے سلسلہ کلام جاری رکھا موسا علیہ السلام کی قوم ظلم و ستم کے ایسے ہی زمانے میں گھری ہوئی ہے ان کی قوم کے نوجوان بھی تمہاری طرح سوچ رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرعون کا ہاتھ نہیں روک رہا وہ نوجوان حضرت موسا سے وہی سوالات کر رہے ہیں جو تم کرتی رہی ہو کہ کیوں معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے کیوں پسے ہوئے بنی اسرائیل کو اور دبایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے تو حضرت موسا نے انہیں کیا جواب دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ انہیں جواب عطا کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو اس سفر پر بھیجا ہے یہاں ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خصوصی بندے حضرت خزر سے کرائی ہے موسا علیہ السلام کسی وقت بھی یہاں خزر کے ساتھ پہنچنے والے ہیں اس سفر میں اللہ تعالیٰ خزر کے ذریعے سے موسا علیہ السلام کو یہ دکھائیں گے کہ بظاہر ظلم و نا انصافی نظر آنے والے ان معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت ہوتی ہے اثر خاموش ہو چکا تھا نائمہ کشتی کی طرف دیکھنے لگی وہ کم و بیش بھر چکی تھی صرف چند لوگوں کی جگہ بچی تھی وہ بظاہر اس منظر کو دیکھ رہی تھی مگر اس کے ذہن میں اثر کی باتیں گھوم رہی تھیں وہ دل ہی دل میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت آسان دور میں پیدا ہوئی ہے اس دور میں تو لوگ دور دراز بھی پیدل سفر کرتے تھے سواریاں اگر تھیں تو جانوروں کی جن میں مشقت بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ اس کے زمانے کی تیز رفتار گاڑیوں بسوں ٹرینوں اور جہازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی نائمہ نے ارد گرد دیکھا اور سوچا اس دور میں لوگ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے بغیر کیسے جیتے ہوں گے انتہائی سرد اور گرم موسم کا مقابلہ کیسے کرتے ہوں گے پھر اسے خیال آیا تبھی انسانی آبادی ہر دور میں اتنی کم رہی تھی یہ آبادی کبھی چند کروڑ سے زیادہ نہیں رہی جبکہ آج انسان اربوں کی تعداد میں موجود ہے وہ اسی سوچ میں غرق تھی کہ اثر نے دور سے آنے والے دو لوگوں کی طرف اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا یہ آ رہے ہیں ہمارے بزرگ موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نائمہ کو دور سے دو افراد آتے ہوئے نظر آئے اثر نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ جو ایک بزرگ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ خضر علیہ السلام ہے وہ انسان نہیں ہے مگر جس طرح میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں آیا ہوں وہ بھی موسا علیہ السلام کی سہولت کے لیے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے ہیں جبکہ دوسرے درمیانی عمر کے جو صاحب ان کے ساتھ آ رہے ہیں وہ موسا علیہ السلام ہیں نائمہ نے غور سے ان دونوں کو دیکھا حضرت موسا علیہ السلام ایک انتہائی وجی اور دراز قد شخص تھے جبکہ ان کے ساتھ چلنے والے خضر علیہ السلام جو ایک بزرگ کی صورت میں تھے ان کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کا نور تھا وہ دونوں چلتے ہوئے کشتی کے قریب پہنچے اور اس پر سوار ہو گئے اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور خود بھی کشتی پر ان کے قریب جا بیٹھا ان کے بیٹھتے ہی ملاحوں نے ساحل سے بندھی کشتی کو کھولا اور چپو چلانے کے لیے اپنی اپنی جگہ سنبھالی تھوڑی ہی دیر میں کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی نائمہ اثر سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر وہ لوگ ان دونوں بزرگوں کے اتنے قریب تھے کہ نائمہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں حضرت موسا یا حضرت خضر اس کی کوئی بات سن نہ لیں وہ وقفے وقفے سے کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی اثر کو اس کی پریشانی کو بھانپ کر اثر نے کہا تم بے فکر رہو ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ ہم ماضی کے ایک واقعے میں موجود ہیں اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ یہاں مادی طور پر موجود ہیں اطمینان رکھو ہماری بات بھی کوئی نہیں سنے گا تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے زمانے کے حساب سے یہ ایک ویڈیو فلم چل رہی ہے مگر ہم اس فلم کو باہر سے دیکھنے کے بجائے اس کے اندر آ چکے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اسی اسنا میں خضر علیہ السلام نے اپنے قدموں کے نیچے لکڑی کے تختے پر ہاتھ رکھا ان کا ہاتھ رکھنا تھا کہ کشتی کے اس حصے کے تختے نکل گئے اور نیچے تک شگاف ہو گیا اس جگہ سے پانی کشتی کے اندر آنے لگا یہ دیکھ کر پوری کشتی میں ہلچل مچ گئی لوگ چیخنے چلانے لگے ملہ بھی گھبرا گئے وہ تیزی کے ساتھ کشتی ساحل کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے نائمہ بھی بری طرح گھبرا گئی اس نے اثر کا بازو زور سے پکڑ لیا اسے خوف زدہ دیکھ کر اثر نے کہا ہمیں کچھ نہیں ہوگا مطمئن رہو ارے ہمیں کچھ نہیں ہوگا مگر باقی لوگ تو ڈوب جائیں گے کچھ کرو نائمہ گھبراہٹ میں چلا کر بولی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں بے وقوف لڑکی یہ دیکھو ہم اس وقت کس کے ساتھ ہیں اثر کی اس تمبی پر نائمہ نے موسا اور حضرت خضر کی سمت دیکھا باقی لوگوں کے برخلاف وہ دونوں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے البتہ موسا علیہ السلام بار بار ناپسندیدگی کے انداز میں حضرت خضر کو دیکھ رہے تھے صاف لگتا تھا کہ انہیں حضرت خضر کی یہ حرکت کچھ زیادہ پسند نہیں آئی ہے کشتی میں پانی تیزی کے ساتھ بھر رہا تھا ملا سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کشتی ساحل سے جا لگے جبکہ کچھ لوگ اپنے پاس موجود سامان سے شگاف بھرنے کی کوشش کر رہے تھے کشتی ابھی ساحل سے بہت زیادہ دور نہیں آئی تھی اس لیے کچھ جد و جہد کے بعد وہ ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے لوگ جان بچنے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگے آخر میں حضرت خضر اور حضرت موسا بھی نیچے اتر گئے یہ دونوں بھی ان کے پیچھے ہی نیچے اترے نیچے اترتے ہی حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا آپ نے کشتی میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والے ڈوب جائیں یہ تو آپ نے غلط حرکت کر ڈالی حضرت خضر نے نرمی سے جواب دیا موسا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے انہوں نے جواب دیا میری بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں یہ گفتگو کرتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھ گئے نائما نے پیچھے مڑ کر دیکھا کشتی کے مالک ملا رو رہے تھے ان کی نہ صرف آج کی روزی گئی بلکہ اگلے کئی دنوں تک جب تک کشتی کی مرمت نہ ہو جاتی ان کی کمائی ختم ہو چکی تھی وہ دیکھنے میں ہی بہت غریب اور مسکین لگتے تھے یہ صورتحال دیکھ کر نائمہ کو حضرت موسا کی بات بالکل ٹھیک لگی اس نے اثر سے مخاطب ہو کر کہا حضرت موسا کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا تم دیکھو تو صحیح کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی وہ تو خیر بچ گئے لیکن دیکھو ان غریبوں کا کیا ہوگا ان کا تو روزگار گیا کسی نے انہیں پیسے بھی نہیں دیے اور کشتی کی مرمت الگ رہی تم نے حضرت خزر کا جواب نہیں سنا پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے دراصل جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی تو حضرت خزر نے موسا علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ تو رہے ہیں مگر جو کچھ میں کروں گا آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے اور برداشت بھی کیسے کریں گے کیونکہ آپ کو اس پورے معاملے کی خبر ہی نہیں ہوگی اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا حضرت خضر نے اس وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی بات اس وقت تک نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں کی زبانی یہ تفصیل سن کر نائمہ بولی اچھا تو اس لیے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے ان کا اعتراض تو ٹھیک تھا مگر چونکہ انہیں پہلے ہی خاموش رہنے کا کہا جا چکا تھا اور اس کا وہ اقرار بھی کر چکے تھے اسی لیے انہوں نے یہ کہا ہاں تم ٹھیک سمجھی ہو جس دوران میں نائمہ اور اثر یہ گفتگو کر رہے تھے دونوں بزرگ کافی دور جا چکے تھے اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا چلو ہمیں ان کے پاس پہنچنا ہے اب ایک بہت اہم واقعہ ہونے والا ہے یہ کہہ کر وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا نائمہ اس کے ساتھ ہی تھی وہ دونوں بزرگ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کافی دور آ گئے تھے جلد ہی انہوں نے ان دونوں کو جا لیا قریب پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ دریا کنارے کھیل رہا تھا ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا غالباً وہ کسی قریبی بستی کا رہائشی تھا ابھی نائمہ اس پورے منظر نامے کو سمجھ ہی رہی تھی کہ حضرت خزر آگے بڑھے اور بچے کو دھکا دے دیا وہ لڑکھڑایا اور پانی میں جا گرا حضرت موسا علیہ السلام یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے یہی کیفیت نائمہ کی تھی حضرت موسا علیہ السلام تو خیر پیغمبر تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت خضر کون ہے مگر نائمہ تو ایک عام لڑکی تھی وہ بے اختیار چیخی اور بھاگ کر بچے کو بچانے کی کوشش کرنا چاہی مگر اثر نے اسے بازو سے کھینچ کر روک دیا پاگل مت بنو تم کچھ نہیں کر سکتی تم صرف تماشائی ہو اور کچھ نہیں دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر بھی ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا عملاً تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے مگر انسانی قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی وہ بھی ایک معصوم بچے کا وہ تڑپ کر حضرت خزر سے مخاطب ہوئے آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا حضرت خزر نے انہیں پھر وہی جواب دیا میں نے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے حضرت موسا کو احساس ہو گیا کہ معاملہ خزر کا نہیں اللہ تعالی کا تھا چنانچہ انہوں نے کہا اگر میں آپ سے اس کے بعد کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا اس گفتگو کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے مگر نائمہ کی حالت اب تک خراب تھی وہ اثر کا ہاتھ چھڑا کر دریا کنارے آ گئی اور اس مقام کو دیکھنے لگی جہاں وہ بچہ ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا نائمہ بے اختیار زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کشتی کا تختہ نکالنا اس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی چیز تھی اس واقعے سے بھی وہ بہت پریشان ہو گئی تھی مگر یہاں تو ایک معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا تھا اور یہ کام کیا بھی اس ہستی نے تھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اثر اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا وہ خاموش رہا اور نائمہ کو روتے ہوئے دیکھتا رہا تھوڑی دیر میں نائمہ کی سسکیاں کچھ کم ہو گئیں اس نے چہرہ اٹھایا اور اثر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس معصوم کا کیا قصور تھا میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں مگر نائمہ تم بھول رہی ہو کہ تم پر کائنات کے بھید کھولے جا رہے ہیں دل بڑا رکھو پیغمبر کی پیروی کرو یہی ٹھیک راستہ ہے یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے نائمہ نے اعتراف میں گردن ہلا لی مگر سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا مگر وہ کیا کر سکتی تھی اس نے پوچھا اب کہاں چلنا ہے بستی میں وہ دونوں بزرگ ایک بستی کی طرف گئے ہیں آؤ ان کے پاس چلتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے ایک بستی میں داخل ہوئے نائما اور اثر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس وقت دوپہر کا وقت ہو چکا تھا بستی کے بازار سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں حضرت خضر ایک نانبائی کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ وہ دو مسافر ہیں زیادہ راہ ان کے پاس نہیں رہا انہیں کھانا چاہیے نانبائی نے انہیں چھڑک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے پھر حضرت خضر اور بھی کئی دکانوں پر گئے ہر جگہ لوگوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا بازار سے نکل کر کچھ مکان راستے میں ملے انہوں نے وہاں بھی دروازہ کٹکھٹا کر کھانا مانگا مگر لگتا تھا کہ اس بستی کے لوگوں میں رحم انسانی ہمدردی مسافروں کا لحاظ اور مروت کا جذبہ سب ختم ہو چکا ہے ایک شخص نے بھی انہیں کھانا نہیں دیا آخرکار چلتے چلتے بستی کا آخری حصہ آ گیا یہاں ایک نیم پختہ مکان بنا ہوا تھا جس کی ایک دیوار منہدم ہونے کے قریب تھی یہاں حضرت خزر رکے تو صحیح مگر دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا نہیں مانگا بلکہ اس دیوار پر ہاتھ رکھا وہ دیوار جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور گرنے کے قریب تھی حیرت انگیز طور پر دوبارہ سیدھی ہو گئی اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوطی سے قائم ہو گئی نائما حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سب دیکھ رہے تھے دیوار سیدھی ہوتے دیکھ کر انہوں نے حضرت خزر سے کہا آپ نے اتنے لوگوں سے کھانا مانگا کسی نے نہیں دیا آپ چاہتے تو اس گھر والوں سے اجرت میں کھانا ہی لے لیتے یہ سن کر حضرت خزر نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے وہ کشتی جس کا تختہ میں نے توڑا کچھ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ جس منزل کی طرف وہ جا رہے ہیں وہاں ایک بادشاہ اپنی فوج کے لیے کشتیاں جمع کر رہا تھا یہ کشتی اگر وہاں پہنچتی تو بادشاہ ان غریبوں سے ان کے کمانے کا آسرا ہی چھین لیتا یہ لوگ ایک دو دن میں کشتی ٹھیک کر لیں گے اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں گے مگر آج کا حادثہ نہیں ہوتا تو یہ اپنی کشتی ہی سے محروم ہو جاتے رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ لڑکا بڑا ہو کر والدین کو بہت تنگ کرے گا یہ کفر و شرک میں مبتلا ہوگا بری صحبت میں پڑے گا برے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا والدین کی زندگی جہنم بنا دے گا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور سلائے رحمی کی توقع بھی اس سے زیادہ ہو اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مکان دو لڑکوں کی ملکیت ہے جو اصل میں ان کے باپ کا تھا وہ ایک بہت نیک شخص تھا اس کے انتقال کے بعد وہ شہر میں کسی رشتہ دار کے ہاں منتقل ہو گئے انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے باپ نے ان کے لیے اس گھر میں اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کر رکھا ہے یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا اور کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں اس مکان میں رہائش اختیار کریں اس کے بعد یہ خزانہ انہیں مل جائے گا میں نے جو کچھ آج تمہارے سامنے کیا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا بظاہر جو ناانصافی تم نے دیکھی وہ دراصل تمہارے رب کی رحمت کا ظہور تھا یہ ہے حقیقت ان سر پکڑے ایک جلد کے نیچے بیٹھی تم صبر نہ کر سکے اثر اس کے ساتھ ہی تھا حضرت خضر کی گفتگو کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی وہ دونوں بزرگ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو چکے تھے البتہ نائمہ وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا تھا وہ کافی دیر سے خاموش تھی آخرکار اثر نے اس خاموشی کو توڑا تمہیں تمہارے دوسرے سوال کا بھی جواب مل چکا ہے اس دنیا میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ بظاہر برائی اور بروں کے ساتھ بظاہر اچھائی ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی قدرت ہی سے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے اس سے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے مگر نیما یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ساری شفقت اپنے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان واقعات میں تم نے یہ دیکھ ہی لیا ہے پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا در حقیقت وہ ایسے واقعات کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں مگر لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں کل کفر تک کہتے ہیں مگر آفرین ہے پرورتگار کے صرف پر کہ اس کے باوجود بندوں کے ساتھ سراسر بھلائی کیے جاتا ہے لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیا جائے مثلا کشتی نہ توڑی جاتی یا بچے کو نہ مارا جاتا اسی کو نیک بنا دیا جاتا دیکھو یہ تو حکمت الہی کا صرف ایک پہلو سامنے لایا گیا ہے اس جیسی نجانے کتنی حکمتیں اور ہوتی ہیں جو قیامت کے دن کھلیں گی پھر یہ سمجھ لو کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہ امتحان شکر کا ہے تو صبر کا بھی ہے کشتی والے اور بچے کے والدین دونوں کے لیے صبر کا امتحان بھی تیار کیا گیا تھا اس صبر کے نتیجے میں آخرت میں ان کے کتنے درجات بلند ہوں گے اور ان کو کتنا اجر ملے گا تم سوچ نہیں سکتی دیکھو انسان اپنی محنت اور عبادت سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو صبر سے پا لیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی کوئی ناگہانی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی اور اس ایمان کے ساتھ کہ اسے بے حساب اجر ملے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی برے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اصل میں بھلائی وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں ضمنی طور پر اس کا فائدہ برے لوگوں کو بھی پہنچ جاتا ہے نائمہ بات تو سمجھ چکی تھی مگر موقع غنیمت جان کر اس نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو بچپن سے کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹک رہا تھا میرے والد کا میرے بچپن میں انتقال ہوا تو اس میں کیا حکمت تھی میں باپ کی شفقت سے محروم رہی میری ماں نے بیوگی کاٹی ہم نے مالی تنگستی دیکھی اس میں ہماری کیا بھلائی تھی اثر کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا تمہاری بھلائی بتانے کی مجھے اجازت مل گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ جس انسان کو پیدا کرتے ہیں اسے بہرحال اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہوتا ہے اسی اصول پر تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تمہیں اس واقعے سے جتنا نقصان ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا ہے تمہارے والد اگر زندہ رہتے تو ممکن تھا کہ بہت دولت کماتے اور گناہوں میں مبتلا ہو کر مرتے سب سے بڑھ کر تم ایسی نہیں ہوتی جیسی اس وقت ہو مال کی کثرت انسان کو سخت دل بنا دیتی ہے تم حسین بھی ہو اور تعلیم یافتہ باپ کی بنا پر دولت مند بھی ہو جاتی جس کے بعد تم پتھر دل بن جاتی تم کبھی غریبوں کی مدد نہیں کرتی بلکہ اس بستی والوں کی طرح کھانا کھلانے جیسی معمولی خوبی سے بھی محروم ہو جاتی حساسیت سے محروم ہونے کے بعد کبھی تم سچائی کی تلاش نہیں کرتی آج تم یہاں میرے ساتھ نہیں بیٹھی ہوتی یہ حقائق اس طرح نہیں دیکھ رہی ہوتی نتیجہ بہت صاف تھا تم اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم کی نظر ہو جاتی نائمہ نے اثر کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ ایک باشعور لڑکی تھی اور اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ جو کچھ اثر کہہ رہا ہے وہ سو فیصد سچ ہے مصائب کی آگ نہ ہوتی تو اس کا دل کبھی نرم نہ ہوتا وہ محرومی کے تجربے سے نہ گزرتی تو اس کی شخصیت کی اٹھان بالکل مختلف ہوتی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اثر کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی ہاں مصائب سے متعلق ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر مصیبت ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو کتنے مصائب ہیں جن کے ذمہ دار تم انسان ہوتے ہو لیکن اسے خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو مثلا نائمہ نے سوالیہ لہجے میں پوچھا مثلا یہ کہ تم لوگ بیماری کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہو لیکن غور کرو اکثر بیماریاں تمہاری نامناسب غذا غلط طرز زندگی غیر متوازن معمولات وغیرہ کا نتیجہ ہوتی ہے اب یہ دنیا اس لیے تو نہیں بنی کہ تم لوگ سارے الٹے کام کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر غلطی اور کوتاہی کے باوجود بھی معاملات ٹھیک کرتے جائیں اکثر و بیشتر وہ تمہارے علم میں لائے بغیر ایسا ہی کرتے ہیں مگر کبھی کبھار تمہیں ہوش میں لانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر تمہیں تمہاری غلطیوں کے نتائج کے حوالے کر دیتے ہیں ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک ہے اور بہت اہم بھی ہے ہم لوگ شاید ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں خود اپنی انفرادی اور اجتماعی رویوں کی اصلاح نہیں کرتے مگر یہ بتاؤ کہ اب کہاں چلنا ہے فرون کے پاس نائمہ یہ بات کہتے ہوئے مسکرائی ہاں ہمارے سفر کے آخری مراحل ہیں یہ سفر نہ تم سے پہلے کسی کو کرایا گیا ہے نہ تمہارے بعد کسی کو کرایا جائے گا یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یعنی وجود باری تالا اور قیامت کے اسبات کا مشاہداتی سفر ہے اس سفر میں رسولوں کی اقوام کی سزا و جزا سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حقیقت دکھا رہے ہیں کہ خدا اور قیامت ایک ناقابل تردید سچائی ہے مگر انسانیت کے لیے یہ پچھلوں کے قصے ہیں نائمہ نے تبصرہ کیا تو اثر نے جواب دیا یہ بظاہر پچھلوں کے قصے ہیں مگر در حقیقت یہ ایک عظیم سچائی کا تعارف بھی ہے اور اس سچائی کا واضح ثبوت بھی تعارف سے ثبوت تک کا یہ مرحلہ ان اقوام کی داستان میں بتدریج واضح ہوگا دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغا نے بڑی حکمت سے ان اقوام کا انتخاب کیا ہے پہلے میں تمہیں قوم نو علیہ السلام اور قوم آد کے زمانے میں لے کر گیا جہاں تم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو دنیا میں سزا دیتے ہیں اور ماننے والوں کو بچا لیتے ہیں مگر ہمارے زمانے میں تو ان اقوام کے بس نام ہی باقی رہے تھے بلکہ بہت سے لوگ تو نام بھی نہیں جانتے یہ اعتراض تم نے پہلے بھی کیا تھا کہ وقت کی گرد میں ان اقوام کی بس داستانیں ہی باقی بچی اسی لیے اس کے بعد ہم قوم سمود اور قوم لوت کے زمانے میں آئے یہ تعارف سے ثبوت کی طرف دوسرا مرحلہ ہے اس مرحلے میں یہ وہ دو اقوام تھیں جن کے ساتھ نہ صرف سزا و جزا کا معاملہ ہوا بلکہ ان کی داستانوں کے ساتھ ان کے علاقے اور ان کے آثار بھی دھرتی پر ان کا نشان بن کر موجود ہیں یہ آثار پکار پکار کر یہ بتاتے ہیں کہ خدا ایک زندہ و جاوید ہستی ہے جو وقفے وقفے سے دنیا کے معاملات میں بالکل کھل کر مداخلت کرتا ہے اور اپنے وجود اور قیامت کی سزا و جزا کا واضح ثبوت انسانیت کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اب ہم فرون کے زمانے میں ہیں ہاں یہ تعارف سے ثبوت کی طرف تیسرا مرحلہ ہے اس مرحلے میں ہم اب موسا علیہ السلام کے زمانے میں برپا ہونے والی سزا و جزا کو دیکھیں گے اس قوم کی نہ صرف داستان اور آثار باقی ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس قوم کی باقیات بھی تمہارے زمانے تک موجود ہیں وہ قوم بھی باقی ہے اور اس کی مذہبی تاریخ اور کتابیں بھی موجود ہیں جس میں اس سزا و جزا کی پوری روتات بیان ہوئی ہے گویا ثبوت کا معاملہ بیان سے آثار اور آثار سے ایک پوری قوم کی مذہبی روایت تک آ پہنچا ہے تمہارے زمانے تک فرون کی قوم یعنی مصری بھی باقی ہیں حضرت موسیٰ کی قوم یہود بھی باقی ہیں مصریوں کے آثار بھی ہیں اور یہودیوں کی تاریخ مقدس کتابیں اور ان میں بیان کرتا وہ واقعات بھی موجود ہیں جو حضرت موسا کے ساتھ پیش آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس کا تفصیلی ذکر بھی تو قرآن میں آیا ہے ہم وہاں کیوں نہیں گئے نائما نے اس داستان کے ایک اور ورق کے حوالے سے سوال کیا یہ اسی داستان کے دوسرے مرحلے کا ایک حصہ ہے یعنی قوم سمود اور قوم لوت والا حصہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے شرک کے ساتھ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی ان کا وطیرہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر یہ باز نہیں آئے اور ہلاک کر دیے گئے میں اس قوم میں تمہیں لے کر اس لیے نہیں گیا کہ شرک رسول کی نافرمانی اور اس کی سزا تم دیکھ ہی چکی ہو رہی ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی تو اس میں تمہاری اپنی قوم ویسے ہی بہت آگے ہے تمہارے ہاں نہ غزہ خالص ملتی ہے نہ دوا تمہیں قوم شعیب علیہ السلام کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اس عبرتناک تبصرے کا کوئی جواب نائما کے پاس نہیں تھا تمہاری قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم لوگ قوم شعیب کی روش نہیں چھوڑو گے ان کے لینے اور دینے کے پیمانے بالکل جدا تھے یہی تمہاری قوم کا اوپر سے نیچے تک مسئلہ ہے خیر اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بچے ہوئے حصے کی طرف ہی جا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ان پر ایمان لانے والے لوگ بچا لیے گئے لیکن وہی ہوا جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلیں اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوتی چلی گئیں یہ قوم شعیب کے نجات پانے والے گرو کے ساتھ ہوا مدین میں ان کا ایک قبیلہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا ہم وہیں جا رہے ہیں